شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق انفطار مضمون کیا سابق احوال قیامت زاد المنکرین انجام فریقین نفی شباب کاری از السماء الفاطرت احوال قیامت جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے جھڑ جائیں گے جانتے ہو جی وہ گر پڑیں گے ویدر بہار گجرات اور جب سب دریا بہہ پڑیں گے یہ دریائے شور نہیں سمندر یہ بھی دوسرے میٹھے پانی والے دریا سب بہہ کے مل جائیں گے آپس میں کیا مل جائیں گے ان کی بھی دو رخ بنے گی بڑھایا جائے گا اور جب سب دریا بہہ پڑیں گے ویدل قبور سرات یہ تو ہا ایک دو تین یہ نفقہ اولا کے وقت ہوں گے بیض القبور و بوسرت کے نیچے لکھو یہ نفقہ ثانیہ کے وقت اور جب قبریں اکھیڑی جائیں گی وہ مردے باہر نکلیں گے زندہ ہو کے عالمت نفس ہوں یہ جواب شرط ہے سب کا جان لے گا نفس ان اعمال کو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا نیک یا بد یا یوحل انسان زجر اے انسان نہ شاکر انسان کس چیز نے میں ڈالا تجھ کو ساتھ رب تیرے کے جو کہ کریم ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے رب کل کریم یہ کیا ہے جی پروردگار کے اوصاف ہیں رب نمبر ایک کریم نمبر دو اللہ زی خالق کا جس نے پیدا کیا تجھ کو سمجھے جی تین پسوا کا پھر تیرے اعضا کیا درست رکھے کتنے نمبر آ گیا جی چار یہ سب اوصاف خدا بندی یا افعال خدا بندی سمجھے جی اچھا جی فعاد اللہ کا پھر تیرے اخلاق کے اندر اعتدال پیدا کیا یہ میں سمجھاتا ہوں فصوا کا تیرے اعضاء کو کیا کہہ جی درست فعاد اللہ کا کیا معنی تیرے مزاج و اخلاق میں اعتدال پیدا کیا بھائی ہماری خلتے ہیں چار میری طرف دیکھو سفرا سودا خون اور بلغم یہ چاروں خلتے ہمارے اندر ہیں اس وقت ہر ایک میں یہ اگر اعتدال کے اندر ہوں تو آدمی کا ہوتا ہے تندرست اعتدال میں نہ ہوں تو تندرست نہیں ہوتا ایسے میں اب بلغم کی خلط کے اضافہ ہو جائے تو ناک سے زکام ہو گیا او او او کرتے کون سی ہیلتھ بڑھ گئی بلغم کی سفرا کی منہ پیلا ہو گیا پیشاب زرد ہو گیا کون سی ہیلتھ بڑھ گئی ایسے سودا وغیرہ سارا پوچھا ہاں جی کہ تیرے مزاج میں اعتدال پیدا کیا پھر فی یہ صورت نمبر چھ عدال کا نمبر پانچ فی یہ صورت نمبر چھ پھر جس صورت کے اندر چاہا تیری ترکیب دے دی کلّا بل تو قز بون اب ہرگز نہیں ایسے نہ شاکری نہ کرنی چاہیے تھی ہے بلکہ جٹھلاتے ہو تم ساتھ جزا کے قیامت کی جزا وائن علیکم اور بے شک تمہارے اوپر البتہ نگاہ بان مقرر ہے وہ کون ہیں جی آ فرشتے ہیں آگے کرامن کاتبین اوصاف ہیں ان کے حافظین کے اوصاف معزز ہیں نمبر ایک لکھنے والے نمبر دو یا لمون نمبر تین جانتے ہیں جو کرتے ہو تم ان البرارہ انجام ابرار بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے ان الفجار انجام فجار بے شک بدکار جہنم میں ہوں گے داخل ہوں گے اس کے اندر دن جزا کے اور نہ ہوں گے وہ اس سے غیر ہمیشہ رہیں گے جی ہمیشہ جہنم میں سمجھے جی کہا وما ادرا کما یوم الدین تحویل قیامت کس چیز نے جتلایا تو اس کو کیا ہے دن قیامت کا پھر کس چیز نے جتلایا تو اس کو کیا ہے دن وہی جگہ کا جس سے نہ مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس سے کسی چیز کا اور تمام اختیارات اس دن کس کے ہوں گے اللہ کے لیے ہوں گے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا یا صاحب الجمال و سید البشر من وجہ کل منیر لقد اسلام ڈاٹ www.shahideislam.com